السلام علیکم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیکچر ٹین میں آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم آج ہم کچھ نیا دیکھیں گے گرافیکل یوزر انٹرفیسز پہ بات ہوگی لاسٹ لیکچر میں ہم انٹرفیس اور ایبسٹریکٹ کلاسز پہ کچھ ہم نے ڈسکشن کی آ, بات یہ ہوئی تھی کہ آگے بھی اس کو لے کے چلیں گے لیکن جب ایونٹ ہینڈلنگ اور آگے پروگرامنگ کریں گے تو انٹرفیسز پہ بھی ان مزید بات کریں گے آج جو ہم آپ کو ایک ڈفرینٹ چیز دکھانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ جو پروگرامنگ کرتے آئے ہیں that programming was on the console black screen کی ڈاس کی شاید بلیک ونڈو دیکھ دیکھ کے آپ تنگ بھی آ گئے اسی پہ آپ ان پٹس کرتے تھے آؤٹ پٹ کرتے رہے ہیں آج ہم ان کو ذرا تھوڑی ایک ڈفرینٹ چیز پہ لے کے جائیں گے گرافیکل یوزر انٹرفیسز بنانا سیکھیں گے جاوا میں کیسے گرافیکل یوزر انٹرفیسز بنائے جاتے ہیں ہم بہت بیسک سا نوٹ پیڈ میں بنا کے دیکھیں گے uh, جو جاوا کی ڈفرینٹ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو بالکل اسی طرح کی انوائرمنٹ دیتی ہیں جیسے کہ پروبلی آپ میں سے کچھ لوگوں نے ویژول بیسک میں دیکھے ہوں کہ آپ ڈرگ اور ڈراپ کر کے اپنی جی یو آئی بنا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ آج ہم جو کریں گے وہ ہم بیسک سے کریں گے بالکل نوٹ پیڈ میں کوڈنگ کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو پیچھے میکنزم ہوتا ہے بیہائنڈ دا سینس جو ایکچولی سارا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے تو گرافیکل یوزر انٹرفیسز کو شروع کرتے ہیں کچھ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہم بنا کے دیکھیں گے اور نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ان کے ایونٹس کیسے دیکھنے ہیں ایک ایگزامپل جی یو آئی پہ پہلے بات کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہے جی آئی اس طرح کی گرافیکل یوزر انٹرفیسز آپ نے بہت سارے پروگرامس میں استعمال کیے ہوں گے بہت سارے اور بھی اپلیکیشنس دیکھی ہوں گی ٹاپ پہ مینیوز نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس سلائیڈر ہے we've got check boxes drop down list table ایک نظر آ رہا ہے تو انٹینٹ یہ ہے کہ آپ اس طرح کے جی یو آئیز بنا سکیں اور ان کو اپنے پروگرام میں استعمال کر سکیں جاوا کے اندر گرافیکل یوزر انٹرفیسز کی سپورٹ جو ہے وہ ان ہے آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی جی یو آئیز بنا سکتے ہیں جاوا اس سلسلے میں ہمیں کچھ لائبریریز اور پہلے سے ان کلاسز پرووائڈ کرتی ہیں ان کلاسز کے آپ آبجیکٹس بنا کے اپنے گرافیکل یوزر کمپوننٹس بنا سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جاوا میں جی یو آئی کی سپورٹ کس طرح سے پرووائڈیڈ ہے جاوا میں دو پیکیجز اویلیبل ہیں one is known as abstract windowing toolkit اور for short A W T and the other one is known as Swing package A W T and Swing both you can use both of these packages for creating your graphical user interface components A W T was the older package and Swing is the latest package that you can use for creating your uh graphical user interface there is a slight difference between A W T and Swing and we will discuss کہ وہ کیا ہے so A W T and Swing they both provide rich set of user interface components for example you have buttons you have frames you have check box drop down lot of different components you program A W T and Swing provides rich set of user interface components and uh, جو ڈفرینٹ کامن کمپونیٹس ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے فریم جے فریم مینیو آپ کے سامنے کچھ سلائڈ پہ نظر بھی آ رہے ہیں ایک چیز یاد رکھیں کہ جتنا ہی زیادہ آپ ان کمپونیٹس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ کو اچھا فیملیئر ہونا چاہیے اے پی آئی یوز کرنے سے بھی uh, ہم پہلے بھی آپ کو انکریج کرتے رہے ہیں کہ اے پی آئی یوز کریں اور یہ میں زیادہ سے زیادہ کہوں گا کہ جاوا کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے it's your friend use it as much as you can A W T اور سوئنگ کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ فرق کیا ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہمارے پاس اے ڈبلو ٹی کا ایک کمپوننٹ تھا جس میں بٹن لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی سوئنگ کا ایک کمپوننٹ تھا جس میں جے بٹن لکھا ہوا تھا تو بٹن وہاں پہ بھی ہے اس بٹن کو دوبارہ سوئنگ میں بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی یا کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے کلاس کو ریڈیفائن کرنا پڑا اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اے ڈبلیو ٹی جب شروع میں آئے شروع میں اولڈر پیکج جو جاوا کے تھے اس میں اے ڈبلو ٹی کی انکلوژن کی گئی اے ڈبلو ٹی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے انڈر لائن آپریٹنگ سسٹم پہ جس کے اوپر وہ کام کر رہا ہوتا ہے جیسے ونڈوز پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اے ڈبلو ٹی کے اندر جو بٹن آپ کو نظر آتا ہے وہ اصل میں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کا بٹن ہوتا ہے اور اسی طرح جب وہ لائن ایکس سے کسی اور پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہے تو وہ جو بٹن بناتا ہے وہ انڈر لائن آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ A W T based T U I components بناتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کچھ آپریٹنگ سسٹم ڈپینڈنسی بھی آ سکتی ہے اور جب آپ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ موو کریں گے تو کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے کچھ ہماری ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے سیٹنگ کی ہو وہ ویسے نہ چل رہی ہو اور کیونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جاوا کا بیسک جو اس کی پاپولیرٹی کی وجہ تھی وہ تھی R W O R A write once run anywhere تو جب اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ونڈوز پہ آپ نے بنایا اور پہ تھوڑی سی گڑبڑ کر رہا ہے اور وائس ورسا تو اس کیس میں اے ٹی کے کمپوننٹس کی جو پرابلمس تھیں ان کو دور کرنے کی ضرورت تھی ان پرابلمس کو دیکھتے ہوئے اے ٹی کو ہیوی ویٹ کمپوننٹس بھی کہا جاتا ہے بیکاز یہ انڈر لائن آپریٹنگ سسٹم پہ ایک پروسیس کریٹ کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم میں اپنے نے کے بارے میں بات کی ہوگی اور انڈر لائن آپریٹنگ سسٹم کے بٹن کو اگر ہم نے اے ڈبلیو ٹی میں ایک بٹن بنایا ہے اس کے ساتھ سنکرونائز کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیٹ جب آپ سوئنگ کی بات کرتے ہیں Swing are considered as lightweight components یہ ایسے کمپوننٹس ہیں ایسے جی یو آئی کے وجٹس ہیں جو کہ پیورلی جاوا میں ہی لکھے گئے ہیں سو اگر آپ ایک سوئنگ کے اندر جو بٹن بناتے ہیں تو ایسی بٹن ہوگا جو کہ پیورلی جاوا میں لکھا گیا ہوگا اس کو جہاں پہ بھی آپ لے جائیں وہ ویسے ہی بہیو کرے گا جیسے کہ آپ کے انٹینشن سے تو سوئنگ جو ہے وہ ہماری لائٹ ویٹ کمپوننٹس کی لائبریری ہے اے ڈبلیو ٹی میں جو کمپوننٹس ہیں وہ ہیوی ویٹ کمپوننٹس ہیں سو اولڈر جو پروگرامس ہیں پرانی اپلیکیشنس ہیں جو J D K one point one تک نارملی لوگ یوز کرتے رہے اس میں اے ڈبلیو ٹی کی بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے کمپوننٹس کی بہت زیادہ انفلوئن ہے لیکن جو ہمارے اب نئے جتنے بھی پروگرام ہم سوئنگ بیسڈ کمپوننٹس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوئنگ اور اے ڈبلو ڈی کا ایک لائٹ سا کمپیرزن ہے کہ فار دا اسٹارٹ بعد میں ہم جا کے کسی اسٹیج پہ اور بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ Swing heavyweight Swing heavyweight components نہیں ہیں لائٹ ویٹ ہیں پورٹیبل ہیں اور زیادہ ایفیشینٹ ہے جبکہ ایک اے ڈبلو ٹی جو ہیں they are heavyweight components they take more resources of your operating system as well as ان کی پورٹیبلٹی میں بھی کچھ ایشو آتا ہے یہ بات کرنے کے بعد تھوڑی سی آپ کو یہ چیزیں زیادہ کلیئر ہوں گی جب ہم کچھ او آئی وغیرہ بنا کے دیکھیں گے جی یو آئی بنانے سے پہلے میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کو جو فریم ورک کی حیرار کی ہے وہ تھوڑا سا بتا سکوں تو جو سلائڈ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ہمارے پاس ایک ونڈوئنگ کمپوننٹس ہیں ان کا کچھ ریفرنس آ رہا ہے سب سے ٹاپ پہ جیسا ہمیں پتا ہے کہ آبجیکٹ کلاس ہوتی ہے یہاں پہ بھی آپ کو وہ نظر آ رہی ہے آبجیکٹ کلاس کے نیچے کمپوننٹ کلاس اور کمپوننٹ کے نیچے کنٹینرز ہیں سو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینر بھی ایک کمپوننٹ ہی ہے بیکاز از اے ریلیشن شپ ہوتا ہے پیرنٹ میں اور چائلڈ کے بیچ میں کنٹینر سے پھر جے کمپوننٹ انہیریٹ کر رہا ہے اور ونڈو انہیریٹ کر رہی ہے ونڈو سے فریم انہیریٹ کر رہا ہے جے فریم انہیریٹ کر رہا ہے اور اسی طرح جے کمپوننٹ سے ایبسٹریکٹ بٹن جے پینل اور پھر ایبسٹریکٹ بٹن سے جے بٹن یہ بہت ساری کلاسز ہیں جو کہ یہاں پہ اس سلائڈ پہ ہمارے سامنے پوری نہیں آ سکتی لیکن آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ کس طرح سے ہمارا فریم ورک ایڈجسٹڈ ہے یہ کلاسز ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک فگر کی فارم میں دکھائی ہیں یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں دو طرح کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سمپل کمپوننٹس اور ایک ہوتے ہیں کنٹینر ٹائپ کے کمپوننٹس سمپل کمپوننٹس کی جب میں بات کرتا ہوں تو جیسے بٹن ہے جیسے چیک باکس ہے جیسے ریڈیو بٹن ہے یہ وہ کمپوننٹس ہیں یا ٹیکسٹ فیلڈ ہے یہ وہ کمپوننٹس ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور جب میں کنٹینرس کی بات کرتا ہوں تو کنٹینر بھی ایک کمپوننٹ ہے لیکن کنٹینر ایسا کمپوننٹ ہے جس کے اندر دوسرے کمپوننٹس کو رکھا جا سکتا ہے سو so, ایک کنٹینر کے اندر میں بٹن رکھ سکتا ہوں میں ٹیکس فیلڈ رکھ سکتا ہوں میں اور چیزیں رکھ سکتا ہوں so, جاوا کے اندر شروع میں جب بھی ہم جی یو آئی بنائیں گے ہمیں ایک کنٹینر بنانا پڑے گا اور اس کنٹینر کے اندر ہم اپنے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو پلیس کریں گے یہ جو جی یو آئی بنانے کا ہم نے طریقہ دیکھا ہے یہ ذرا زیادہ کلیئر ہوگا اگر ہمارے سامنے کلیئر کٹ اسٹیپس آ جائیں جو یوز کر کے ہم جی یو آئی بنا سکتے ہیں اور پھر اس کی ایک کوڈنگ ایگزامپل بھی دیکھ لیں تو آئے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی یو آئی بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں جو انوالو ہوتے ہیں اسٹیپس پہ جانے سے پہلے یا ان کی ایکسپلینیشن سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے کویشچن کروں گا کہ آپ سوچیں کہ ہمارے پاس کیا بیسک سے اسٹیپ ہونے چاہیے ایک آدھا میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے آبویسلی شروع میں ہمیں ان لائبریریز کو کا ریفرنس چاہیے جن کے اندر جی آئی کمپوننٹ ہے تو ہمیں کچھ پیکیجز امپورٹ کرنے پڑیں گے پھر میں نے کہا کہ ہمیں ایک کلاس تو ہمیں بنانی پڑے گی کیونکہ کلاس کے اندر ہی سارا کام ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک ٹاپ لیول کنٹینر بنانا پڑے گا جس کے اندر ہم باقی کمپوننٹس کو پلیس کر سکیں تو ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا لاجیکل آرڈرنگ ہے اور کیا کس طریقے سے ہم ان کو کوڈ کر سکتے ہیں اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں G U I creation steps تو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے کہ we need to import required packages there are two basic packages A W T اور سوئنگ تو یہ پیکج ہم امپورٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر so that we can take use of the that are available in these two packages such as button text field check boxes radio button etcetera as a step two once we import these packages as a step two we set up the top level container آپ جتنی بھی جی آئیز دیکھتے ہیں وہ کسی ونڈو کے اندر ہوتی ہیں کسی کنٹینر کے اندر کمپوننٹ پڑے ہوتے ہیں جیسے آپ کا کیلکولیٹر ہے ایک باہر ونڈو ہوتی ہے اور اس کے اندر بٹنس لگے ہوتے ہیں آپ کا نوٹ پیڈ ہے ایک ونڈو ہے اور اس کے اندر ایک ایریا ہے جہاں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں آپ کا مائکروسافٹ ورڈ ہے اس کے اندر ایک ٹاپ ونڈو ہے اس کا مینیوز ہے اس کے اندر لگے ہوئے ٹول بارز لگی ہوئی ہیں ٹیکسٹ ایریاز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ چیزیں ٹائپ کر سکتے ہیں so after importing package and starting the class second important set up the top level container یہ وہ کنٹینر ہوگا جس میں ہم اپنے کمپونیٹس ڈالیں گے نارملی آپریٹنگ سسٹم جب آپ ونڈوز یوز کرتے ہیں تو اس ٹاپ لیول کنٹینر کو ہم ونڈو کہتے ہیں جاوا کی لینگویج میں یہ ہمارا یہاں پہ فریم کہلائے گا یا کیونکہ ہم سوئنگ کے کمپوننٹس یوز کر رہے ہیں that is why we call it J frame اب جب بھی آپ کے سامنے کوئی ونڈو آتی ہے تو اس ونڈو کے دو پارٹس ہوتے ہیں جیسا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹاپ لیول ایریا ہے that is known as a system area اور اس کے نیچے ایک کمپوننٹ ایریا ہوتا ہے سسٹم ایریا کے اندر آپ اپنے کمپوننٹس بٹنس وغیرہ یا ٹیکس فیلس وغیرہ نہیں ڈال سکتے لیکن جو کمپوننٹ ایریا ہے یہاں پہ آپ اپنے ڈفرینٹ بٹنس ڈال سکتے ہیں ٹیکس فیلس ڈال سکتے ہیں جو بھی جی یو آئی کے آپ کمپوننٹس ڈالنا چاہیں وہ ایک کمپوننٹ ایریا میں ڈالتے ہیں سو so, ہمارے پاس جو جے فریم ہے اس کے اس کا مطلب ہے کہ دو پارٹ ہوں گے ایک ہوگا ایسا ایریا جو کہ سسٹم کو بلانگ کرتا ہوگا اور ایک ایسا ایریا ہوگا جو کہ کمپوننٹ ایریا ہوگا جس میں ہم اپنے کمپوننٹس ڈال سکیں گے میرا آپ سے کویشچن ہوگا کہ کون سا ایریا ہمارے لیے یوزفل ہے اس ٹائم پہ آپ میں سے کئی لوگوں نے صحیح گیس کیا کہ ہمارے پاس کمپوننٹ ایریا وہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے بیکاز کمپوننٹ ایریا کے اندر ہم اپنے کمپوننٹس ڈالنا چاہتے ہیں تو کمپوننٹ ایریا کے اندر کیونکہ کمپوننٹس ڈال رہے ہیں اور اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کانٹینٹ پین تو تھرڈ اسٹیپ کے اوپر ہمارا جو ٹاپ لیول فریم ہے جس میں سسٹم ایریا بھی ہے اور جس میں کمپوننٹ ایریا بھی ہے اس کا ہم کمپوننٹ ایریا گیٹ کرتے ہیں اسکرین پہ جو آپ کو کوڈ کی لائن نظر آ رہی ہے my frame dot get content pane یہ مائی فریم ہمارے فریم ٹائپ کا جے فریم ٹائپ کا ویریبل ہے اور اس کا گیٹ کانٹینٹ پین فنکشن اس کا وہ ایریا ریٹرن کر دیتا ہے جس میں ہم چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں شروع میں میں نے بتایا کہ وہ کمپوننٹس جن میں آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ان کی بیسک ٹائپ ہوتی ہے کنٹینر تو آپ دیکھیں کہ ہم my frame dot get content pane سے جو چیز ریسیو کر رہے ہیں اسے کنٹینر ٹائپ کے ویریبل میں رکھ رہے ہیں کیونکہ اس کنٹینر کے اندر ہم فردر کمپوننٹس ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تینوں اسٹیپس دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے کہ سب سے پہلے ہم امپورٹ کریں گے چیزوں کو اپنے پیکجز کو اس کے بعد ہم اپنا جو ٹاپ لیول کنٹینر ہے وہ اس کا آبجیکٹ کریٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کنٹینر میں سے اپنا ورکنگ ایریا یا کمپوننٹ ایریا لے لیں گے اور اس کے اندر اپنی چیزیں ایڈ کر دیں گے جب آپ نے کنٹینر گیٹ کر لیا تو جاوا کے اندر ہر کنٹینر کی ہمیں سیٹ کرنی پڑتی ہے لے آؤٹ لے آؤٹ کیا ہے لے آؤٹ پہ آگے جا کے مزید بات ہوگی فار دا ٹائم بینگ آپ سمجھیں لے آؤٹ وہ چیز ہے اکارڈنگ ٹو وچ کمپوننٹس آپ کے ارینج ہوں گے اس ایریا کے اندر آپ جس ٹائپ کی لے آؤٹ سلیکٹ کریں گے اس طرح سے کمپوننٹس آپ کے اس ایریا کے اندر آئیں گے ویژول بیسک جن لوگوں نے کی ہے وہ ہم وہاں پہ جانتے ہیں کہ ہم ڈریگ ڈراپ کر کے کسی بھی جگہ پہ کمپوننٹس کو رکھ سکتے ہیں ایکس وائی کوآڈینیٹس بتا سکتے ہیں یہاں پہ جاوا کے اندر ذرا اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور ہم یہ کام eh، اپنے ذمہ نہیں لیتے بلکہ کسی کے اور کے حوالے کر دیتے ہیں جو کہ چیز کہلاتی ہے لے آؤٹ یا لے آؤٹ مینیجر سو ہمارا لے آؤٹ مینیجر ہمارے کمپوننٹس کو کی ترتیب کو ڈیسائڈ کرتا ہے ان کے ارینجمنٹ کو ڈیسائڈ کرتا ہے کنٹینر کے اندر اب آپ کیا کریں کہ آپ نے اپنا ٹاپ لیول کنٹینر لے لیا ٹاپ لیول کنٹینر کا کمپوننٹ ایریا لے لیا اور کمپوننٹ ایریا کی لے آؤٹ سیٹ کر دی تو نیکسٹ اسٹیپ میں آپ یہ کریں کہ اپنے کمپوننٹس بنا لیں اور ان کمپوننٹس کو کنٹینر میں ایڈ کر دیں کنٹینر میں جب آپ کمپوننٹس ایڈ کریں گے تو ان کو اس ارینجمنٹ میں لے آئے گا جس ارینجمنٹ کی انڈیکیشن آپ نے لے آؤٹ مینیجر کے تھرو دی ہوگی so as a step five we we will create and add components to the container جیسے ہم نے یہاں پہ J button b one equals to new J button اور اس بٹن کو ہم نے اپنے کنٹینر میں ایڈ کیا ہے تھرڈ اسٹیج پہ ہم اپنے کنٹینر کا سائز سیٹ کریں گے اور اس کو وزبل کرا دیں گے اور اس میں ہم نے ایک ٹو ویریبل پاس کر دی so my frame dot set size ہمارا جو فریم ہے یا ہماری جو مین ونڈو ہے اس کا سائز سیٹ کر دے گا اور اس کو وزبل کرا دے گا اسکرین کے اوپر یہ ہمارے پاس جی آئی کی کریشن کے بیسک اسٹیپس تھے ریپیٹ میں کرتا چلوں گا کہ امپورٹ کیا پیکیج اپنے امپورٹ پیکیج کرنے کے بعد اپنی کلاس کو آپ ڈیفائن کریں گے کلاس کو ڈیفائن کرنے کے اندر آپ اس میں جتنے بھی کمپوننٹس وغیرہ ہیں بٹنس ہیں ٹیکس فیلڈس ہیں چیک باکسز ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیں گے اس کے بعد آپ آئیں گے اور اپنا ٹاپ لیول کنٹینر بنائیں گے جو کہ اس کیس میں ہمارا فریم ہے ٹاپ لیول کنٹینر کے دو پارٹس ایک اس کا سسٹم ایریا دوسرا اس کا کمپوننٹ ایریا کمپونیٹ ایریا میں کمپونیٹس نے کس ترتیب سے نظر آنا ہے یہ ڈپینڈ کرے گا لے آؤٹ کے اوپر سو so, ہم اپنے کنٹینر کی لے آؤٹ سیٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنے کمپونیٹس کو جن کو ہم نے ارلیئر ڈکلیئر کر لیا ہوگا اس کو ایڈ ان کو کریٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے اپنے کنٹینر کے اندر کنٹینر میں ڈالنے کے بعد آپ اس کی ویزیبلٹی سیٹ کریں گے اس کا سائز سیٹ کریں گے آپ اپنے کمپوننٹس کا سائز سیٹ یہاں پہ ابھی نہیں کر سکتے لے آؤٹ مینیجر جو ہے وہ خود ان کو سائز دے گا ول ڈسکس کہ اپنے کمپوننٹس کا سائز آپ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہوں تو آئیے اس کو ذرا ایک کوڈ ایگزامپل کی فارم میں دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے چیزوں کی ذرا کلیئرٹی بڑھ جائے اسکرین پہ جو اس وقت آپ ایک جیو آئی دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ایگزامپل گرافیکل ایک یوزر انٹرفیس ہے اس میں ایک بٹن ہے اور ایک ٹیکس فیلڈ ہے ٹیکس فیلڈ پہلے آ رہی ہے اور بٹن بعد میں آ رہا ہے اور ہم اس کو کنسٹرکٹ کریں گے ابھی اپنے کوڈ کے تھرو تو اسٹیپ ون اب آپ کو جو بھی ابھی ابھی میں نے اسٹیپس بتائے ہیں آپ میرے ساتھ ان اسٹیپس کو دیکھیے اور یہاں پہ ہم کوڈ میں انہیں اسٹیپس کو فالو کر رہے ہیں so as a step one ہم کیا کر رہے ہیں وہ پیکیجز امپورٹ کر رہے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے دو پیکیج ہیں ہمارے اے ڈبلیو ٹی کا اور دوسرا پیکیج ہے ہمارا سوئنگ کا یہ دو پیکیج اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان میں سارے کے سارے گرافیکل یوزر انٹرفیس کمپوننٹس ہیں آئی اسٹرانگلی انکریج یو کہ آپ ڈاکیومنٹیشن دیکھیں and you try to figure out what are the different components and what are the different classes that are present in these two packages documentation کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ اس کے بغیر آپ کبھی بھی پروگرامنگ سیکھ نہیں پائیں گے اور کر نہیں سکیں گے اب ہم ایک کلاس ڈکلیئر کرتے ہیں جیسے آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ public class G U I test class declare کرنے کے بعد ہم اپنے ان کمپوننٹس کو ڈکلیئر کر لیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے ایک ہمیں فریم کی ضرورت پڑے گی کیونکہ فریم کے اندر ساری چیزوں نے آنا ہے اور جیسا کہ آپ نے انیشیل جی او آئی پہ دیکھا تھا کہ فریم کے علاوہ اس کے اندر ایک بٹن تھا اور ایک ٹیکس فیل تھی سو ہم نے ایک J frame my frame declare کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک جے ٹیکسٹ فیلڈ اور ایک جے بٹن ڈکلیئر کر دیا ہے ٹیکس فیلڈ اور بٹن ڈکلیریشن کرنے کے بعد ہم ایک میتھڈ بنا لیتے ہیں انٹ جی یو آئی کا initialize graphical user interface for short اس کو انٹ جی یو آئی ہم نے کہہ دیا اور اس کے اندر ہم اپنی ساری یو جی آئی کی کریشن کریں گے تو ایز اے اسٹیپ ٹو جیسا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا ٹاپ لیول کنٹینر ہے اس کا آپ نے آبجیکٹ بنانا ہے یہاں پہ ہمارا ٹاپ لیول کنٹینر تھا مائی فریم تو مائی فریم کا ہم آبجیکٹ بناتے ہیں آبجیکٹ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کا کنسٹرکٹر کال کرنا پڑے گا so my frame to new J frame یہ ہم نے اپنا آبجیکٹ بنا دیا ہے آبجیکٹ بنانے کے بعد اسٹیپ تھری میں ہم نے کہا تھا کہ فریم کے دو پارٹس ہوں گے سسٹم ایریا اور کمپوننٹ ایریا سسٹم ایریا کے اندر ہم چیزیں ایڈ نہیں کرتے ہم کمپوننٹ ایریا کے اندر چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو فریم سے ہم کمپوننٹ ایریا اس کا لیتے ہیں my frame dot get content pane content کیا ہوتا ہے کانٹینٹ چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی جیسے آپ کے کورس کانٹینٹ ہے کورس میں کیا کچھ پڑھایا جائے گا اس طرح فریم میں جو چیزیں آپ بٹنس ڈال رہے ہیں ٹیکس فیلڈس ڈال رہے ہیں وہ فریم کا کانٹینٹ ہے تو my frame dot get content pane وہ پین یا وہ کنٹینر آپ کو پرووائڈ کر دے گا جس کے اندر آپ فریم کا کانٹینٹ یا اس کے بٹنس یا چیزیں ڈال سکتے ہیں تو my frame dot get content pane نے ہمیں ایک کنٹینر دے دیا یہ وہ کنٹینر ہے یہ وہ کمپوننٹ ایریا ہے جس میں آپ بٹنس اور ٹیکس فیلڈس ایڈ کریں گے اس کنٹینر کے اندر جیسا کہ ہم نے جاوا میں ڈسکس کیا تھا ہر کنٹینر کی کچھ ڈیفالٹ لے آؤٹ بھی ہوتی ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن اس کنٹینر کے اندر نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اس کی لے آؤٹ سیٹ کرتے ہیں لے آؤٹ انڈیکیٹ کرے گی کہ جاوا ورچوئل مشین کو کہ کس طرح سے کمپوننٹس کی ارینجمنٹ کرنی ہے تو C dot set layout جو ہم نے یہاں پہ کی ہم کنٹینر کی لے آؤٹ سیٹ کر رہے ہیں اور کنٹینر کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کمپوننٹس کو دکھانا ہے یہاں پہ ہم نے ایک لے آؤٹ کا آبجیکٹ پاس کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے فلو لے آؤٹ لے آؤٹ کون کون سی اویلیبل ہیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے تھوڑی دیر بعد تو ایک فلو لے آؤٹ کا آبجیکٹ پاس کر دیا ہے یہاں تک ہمارے اسٹیپ فور کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ اسٹیپ میں اسٹیپ فائیو میں ہم ان کمپوننٹس کو جو ہم نے جاب پہ ڈکلیئر کی تھے ان کو کریٹ کرتے ہیں اور اپنے کنٹینر میں ایڈ کر دیتے ہیں تو T F equals to new J text field یہ ہمارا کمپوننٹ ہے جو ہم نے ٹاپ پہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے یہاں پہ ویریبلس کے نام ہم اس لیے بھی شارٹ رکھتے ہیں تاکہ آپ کے ویزیبلٹی آپ کو تنگ نہ کرے اور بی ون ہمارا نیو جے بٹن جو ہے یہ ایک اور کمپونیٹ تھا جو ہم نے ٹاپ پہ ڈکلیئر کیا تھا اس کو بھی کریٹ کر لیا کمپونیٹس کریٹ کیے اب ان کمپوننٹس کو ہم نے اپنے کنٹینر میں ایڈ کرنا ہے تو C dot add T F یہ ہماری ٹیکسٹ فیلڈ کو کنٹینر میں ایڈ کر دے گا similarly C dot add B one یہ ہمارے بٹن کو کنٹینر میں ایڈ کر دے گا پانچ اسٹیپس ہمارے کریٹ ہو گئے ایک دفعہ ریوائز کروا دیتا ہوں آپ کو کہ ہم نے امپورٹ کیا پیکیجز ہم نے اس کے ساتھ ہی کلاس بنا کے ڈکلیئر کر لیا اسٹیپ ٹو کے اندر ہم نے اپنا ٹاپ لیول فریم کریٹ کیا جے فریم کا آبجیکٹ ایک بنایا اس کو مائی فریم کا اسٹیپ تھری میں ہم نے اس کا کانٹینٹ پین گیٹ کر لیا اسٹیپ فور میں ہم نے لے آؤٹ سیٹ کی اور اب ہم نے کمپوننٹس کریٹ کر کے اس کنٹینر کے اندر ڈال دیے ہیں اب ایز اے اسٹیپ سیکس ہم یہ کریں گے کہ اپنے فریم کا سائز سیٹ کریں گے اور اس کو ویزیبل کرا دیں گے اسکرین پہ تو my frame dot set size جو ہے یہ ہم نے اس کی ہائٹ اور ویتھ یہاں پہ پرووائڈ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو سیٹ ویزیبل ٹرو کر کے اس کو انڈیکیٹ کر دیا کہ اس کو اسکرین پہ دکھا دو جب یہ پروگرام چلے یا میتھڈ کال ہو تو اس فریم کو اسکرین پہ دکھا دو ایک آپ اس سے اوپر ایک لائن دیکھ رہے ہوں گے my frame dot set default close operation J frame dot exit on close یہ لائن آپ کو آگے جا کے ذرا زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گی جب آپ یہاں سے اپنے فریم کو بند کریں گے اپنی ونڈو کو بند کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈاس پہ یا کمانڈ پرانٹ پہ آپ کا پرومٹ ریٹرن نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جاوا کا پروسیس اسٹل چل رہا ہے تو یہ والی جو لائن ہے یہ جب آپ ونڈو کو کلوز کریں گے تو یہ آپ کے پروگرام کو ایگزٹ کر دے گی وہاں سے باہر نکل جائے گی یہاں پہ ہمارا انٹ کا method init G U I کا میتھڈ ختم ہوتا ہے انٹ جی او آئی کا میتھڈ ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے کنسٹرکٹر میں سے کال کر لیتے ہیں تاکہ جیسے ہی اس کلاس کا آبجیکٹ بنے ہماری جی او آئی انیشلائز ہو جائے تو اس کے بعد ہم اب لکھتے ہیں اپنا مین میتھڈ مین میتھڈ آپ اس کلاس میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ ایک نئی کلاس بنا کے وہاں پہ بھی اپنا مین میتھڈ لکھ سکتے ہیں سو پبلک مین جو ہے ہمارا مین میتھڈ آ گیا اور اس کے اندر ہم اپنی کلاس کا آبجیکٹ بنا لیتے ہیں G U I test G U I equals to new G U I test یہ ہماری اس کلاس کا آبجیکٹ بن گیا ہے یہ جو آبجیکٹ بنا ہے تو آبویسلی جب یہ آبجیکٹ بنے گا تو اس کا کنسٹرکٹر کال ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ کنسٹرکٹر میں سے ہم نے انٹ جی یو آئی کا میتھڈ کال کیا ہوا ہے جو کہ ساری جی یو آئی کو کنسٹرکٹ کر دے گا اس کے بعد ڈاس پران پہ آ کے ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں اور اس کو رن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آؤٹ پٹ آ جائے گی یہاں تک آپ نے دیکھا ہے کہ ہم میں کس طرح سے ایک بیسک جی یو آئی کو کمپوننٹس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں ان کمپوننٹس کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں اپنے ایک کنٹینر کے اندر ان کمپوننٹس کو ڈالتے ہیں اور اس کنٹینر کو ویزیبل کرا دیتے ہیں تو جی یو آئی کنسٹرکشن کا یہ ایک بیسک سا میتھڈ تھا ایک بٹن اور ایک ٹیکس فیل کے ساتھ ہم نے اپنی جی یو آئی کریٹ کی ہے اب جو آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ہم نے اس لیے یہاں پہ رکھا ہے تاکہ اگر آپ بکس پڑھیں تو آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ چیز آپ نے نہیں کور کی ڈفرینٹ بکس میں جی یو آئی کو بنانے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں دونوں کو ہم نے سائڈ بائی سائڈ ایکسپلین کیا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ کمپوزیشن کے تھرو جی یو آئی بنائی ہوئی ہے اور رائٹ right سائڈ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پارٹ اس میں انہیریٹنس یوز کی ہوئی ہے تو دونوں طریقے یوز کر سکتے ہیں کمپوزیشن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کلاس بنا رہے ہیں جس کو جی یو آئی ٹیسٹ کا نام دیا ہے اور اس کے اندر فریم وغیرہ اور باقی کمپوننٹس ڈکلیئر کریں سو ہماری کلاس کے اندر فریم ہے اور اس فریم کا ہم کانٹینٹ پہن لیتے ہیں اور سارا کام ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا جو رائٹ سائڈ پہ آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں اس کے اس طرح کی آپ کو چیزیں کہیں بکس میں اویلیبل ہوں گی جس میں کرتے ہیں کہ class G U I test extends J frame so اس کا مطلب ہے کہ جی او آئی ٹیسٹ از اے جے فریم تو یہاں پہ ہم نے اپنی کلاس کو ہی فریم ڈکلیئر کر دیا ہے تو فرق صرف اتنا پڑے گا کہ جو آپ frame dot get content pane جو میں نے لیفٹ سائڈ پہ کیا ہوا ہے وہ فریم جو تھا وہ کیونکہ میری کلاس کے اندر ایک آبجیکٹ تھا تو میں نے فریم کا کانٹینٹ پین گیٹ کیا تھا اب جب میں نے اپنی کلاس کو ہی فریم ڈکلیئر کر دیا رائٹ سائڈ پہ class T U I test T frame تو اس کا مطلب ہے کہ گیٹ کانٹینٹ پین کا میتھڈ مجھے ویسے ہی اویلیبل ہوگا تھرو انہیریٹنس تو جو جو میتھڈ بھی میں نے فریم پہ کال کرنے ہیں ان کے لیے مجھے فریم ڈاٹ یا اپنے فریم کا آبجیکٹ بنانے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ میتھڈس میں ڈائریکٹلی کال کر سکتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گیٹ کانٹینٹ پین جو کال ہوا ہوا ہے اس سے پہلے کسی فریم کا ریفرنس نہیں رائٹ سائڈ پہ جو پارٹ ہے اس میں گیٹ کانٹینٹ پین جو کال ہوا ہوا ہے اس میں کسی فریم کا ریفرنس نہیں ہے سملرلی جب سیٹ ویزیبل کرایا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ فریم ڈاٹ سیٹ ویزیبل ہے فریم آبجیکٹ کا ریفرنس دیا ہوا ہے یہاں پہ ڈائریکٹ سیٹ ویزیبل کال کر لیا آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں تو دس کا ایک ریفرنس آٹومیٹکلی ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہ دس سیٹ ویزیبل جو رائٹ سائڈ پہ کال ہوا ہے this is equivalent to saying this dot set visible تو آپ اپنی جی یو آئیز کمپوزیشن کا میتھڈ یوز کر کے بھی بنا سکتے ہیں انہیریٹنس کا میتھڈ بھی یوز کر کے بنا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کمفرٹیبل ہوں جرنلی جو ہے وہ دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کمپوزیشن میں پریفر کرتا ہوں اپنے طور پہ بات ہوئی ہماری ایک بیسک جی یو آئی بنانے پہ اس کے اندر بٹن ڈالنے پہ اس کے اندر ٹیکس فیلڈ ڈالنے پہ نیکسٹ جو ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیز وہ لے آؤٹ مینیجرز ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم کنٹینر میں کمپونیٹس ڈال رہے تھے تو ہم نے اس کی لے آؤٹ سیٹ کی تھی اور لے آؤٹ سیٹ کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ یہ لے آؤٹ مینیجر جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ بتائے کہ کمپونیٹس نے کس طرح سے آنا ہے کنٹینر کے اندر کیا وہ ایک رو میں آئیں گے کیا وہ رو اور کالمس میں آئیں گے یا وہ ڈفرینٹ ریجنس میں جائیں گے ایک ہی کالم میں آ جائیں گے یا کس طرح سے آئیں گے ان کا سائز کیسے ہوگا یہ سارا کام لے آؤٹ مینیجرس کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ write points run anywhere کا کانسیپٹ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بنا دیا کمپوننٹ آپ نے اپنا فریم بنا دیا ونڈو بنا دیا بغیر اس کا میں سائزز اور ساری چیزیں میں نے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے سیٹ کر دی ہیں تو اس کو جب میں لائنکس پہ لے کے جاؤں گا تو پروبلی وہ سائزز فونٹ چیزیں ویسے شاید نہ اویلیبل ہوں تو اس میں کچھ ویژول چینج آ سکتی ہے تو جب ہم لے آؤٹ مینیجر کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم یہ ساری چیزیں ہینڈل کرو تو نا it's responsibility of layout manager provided by Java کہ وہ ان ساری چیزوں کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرتا ہے تو ڈفرینٹ ٹائپ کے لے آؤٹ مینیجرس ہوتے ہیں ہمارے پاس اویلیبل جو کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں ڈفرینٹ لے آؤٹ مینیجرس جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس میں سے لے آؤٹ مینیجرس ہم نے یہاں پہ لسٹ کیے ہیں یہ سارے کے سارے نہیں ہیں لیکن uh, چاند ایک ان میں سے جو کہ کامنلی یوز ہوتے ہیں فلو لے آؤٹ ہے گریڈ لے آؤٹ ہے بارڈر لے آؤٹ ہے باکس لے آؤٹ ہے گریڈ بیگ لے آؤٹ ہے ہم ان لے آؤٹ مینیجرس میں سے جو ٹاپ تھری ہیں flow layout grid layout اور بارڈر لے آؤٹ ان کو آپ کو یوز کر کے دکھاتے ہیں موسٹلی آپ کی جی یو ایس جو ہیں وہ ان تینوں لے آؤٹ مینیجرز یا ان کے کامبینیشن سے بن جائیں گی جو ہمارے پاس سب سے پہلے اب آتی ہے لے آؤٹ وہ ہے flow layout flow layout کا بیسک انٹینٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فلو لے آؤٹ جو ہے وہ ایک پالیسی اس طرح کی ہمیں دیتی ہے کہ آپ نے جس ترتیب سے اپنے کمپوننٹس کنٹینر میں ایڈ کرتے ہیں یا اسی ترتیب سے اس کو دکھاتی چلی جاتی ہے اگر آپ کنٹینر کا سائز اسٹریچ کریں گے بڑا کریں گے فریم کا سائز تو آپ کے جو کمپوننٹ سیکنڈ رو میں تھے وہ فرسٹ رو میں آ جائیں گے جتنا آپ بڑا کرتے جائیں گے سب سے پہلے یہ رو کو فل کر دی جاتی ہے اینڈ تک جہاں تک اس کو جگہ ملے اس کے بعد جب جگہ ملنی بند ہو جاتی ہے فریم کی اینڈنگ آ جاتی ہے تو یہ نیکسٹ لائن پہ آ جاتی ہے تو فلو لے آؤٹ کے اندر آپ جس ترتیب سے کمپوننٹس ڈالیں گے اسی ترتیب سے ڈال دی جائے گی اور کمپوننٹس کے سائز کو آپ یہاں پہ سیٹ نہیں کر سکتے کمپوننٹس کے سائز کو یہ آٹومیٹکلی سیٹ کرتی ہے فار ایگزامپل آپ نے بٹن کے اوپر جو لیبل دیا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ لیبل یہ اس کا سائز سیٹ کر دے گی آپ نے ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر کچھ کریکٹرس ٹائپ کیے ہیں یا اس کے کچھ کالم سیٹ کیے ہیں تو وہ اس کے مطابق دے دے گی اگر آپ کمپوننٹس کا سائز بھی سیٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک میتھڈ ہوتا ہے کمپوننٹ کا سیٹ پریفرڈ سائز یہ استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ کمپوننٹ کا سائز سیٹ کرنے کے لیے کبھی بھی بٹن یا ٹیکسٹ فیلڈ یا کسی اور کمپوننٹ کا سائز آپ سیٹ سائز کے میتھڈ سے مت سیٹ کیجیے بلکہ سیٹ پریفرڈ سائز کا ایک میتھڈ ہے جس کے بھی ہم آپ کو ڈیمونسٹریشن بھی دکھائیں گے سیٹ پریفرڈ سائز کے میتھڈ سے اس کا سائز سیٹ کیجیے کیونکہ لے آؤٹ مینیجر جب کسی کمپوننٹ کو اسکرین پہ ڈرا کرنے لگتا ہے تو اس کا سیٹ پریفرڈ سائز کے ہیلپ سے جو سائز سیٹ ہوا ہوتا ہے اس کو چیک کرتا ہے سیٹ سائز والے کو چیک نہیں کرتا یہ دو تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو فلو لے آؤٹ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ فلو لے آؤٹ کیا ہے فلو لے آؤٹ جو ہے it places components in line as long as they fit then start the next line uses its best judgement in component centres by default components کو ایک ترتیب سے پلیس کرتی جاتی ہے اور اپنی ججمنٹ اس پر فالو کرتی ہے lets each component assume its نیچرلسپلینڈ کہ اگر آپ کمپونیٹ کا سائز چینج کرنا چاہتے ہیں تو you have to call the set پر ہم کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی جو کوڈ کی تھوڑی سی ڈیمانسٹریشن ہم آپ کو دکھا دیں باقی سارا جو جیو آئی سیٹ کرنے کا کوڈ ہے وہ ویسے ہی ہوگا جو اس میں چینج ہے ہم وہ آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں اگر آپ اپنے ہینڈ آؤٹس کو ریفر کریں گے تو ان کی کمپلیٹ کوڈ ڈیٹیلس وہاں پہ گیون ہیں جب آپ نے فلو لے آؤٹ سیٹ کرنی ہے تو ہم ٹاپ پہ کر رہے ہیں C dot set layout اور نیو فلو لے آؤٹ اپنے کنٹینر کی لے آؤٹ سیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے ہم نے سارے buttons B one B two B three B four B five یہ سارے بٹنس بنا دیے ہیں اور ان بٹنس کو ہم کنٹینر میں ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں C dot add B one B two B three B four B five تو جس آپ دیکھیں کہ ہم نے ارینجمنٹ میں کمپوننٹس ایڈ کیے تھے اسکرین پہ آپ کو اسی ارینجمنٹ میں کمپوننٹس نظر آ رہے ہیں اگر میں اس فلو لے آؤٹ والا جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین جس پہ یہ کمپوننٹ سارے لگے ہوئے ہیں اگر میں اس کو اسٹریچ کروں گا تو یہ جو سیکنڈ رو میں بٹنس ہیں یہ بھی ٹاپ رو میں چلے جائیں گے جتنا میں اسٹریچ کرتا جاؤں گا اتنی یہ وہاں پہ لے کے جاتا جائے گا بٹنس کو تو فلو لے آؤٹ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو فلو لے آؤٹ میں جس طریقے سے آپ کمپوننٹس ایڈ کرتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے وہ کمپوننٹس کو دکھاتا چلا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا نیکسٹ جو لے آؤٹ ہمارے سامنے آتی ہے that is grid layout grid layout میں ہم کرتے یہ ہیں کہ آپ نے میٹریسز پڑھی ہوں گے میٹریسز میں کیا ہوتے ہیں روز اینڈ کالمس تو گریڈ لے آؤٹ کے اندر بھی ہم اپنے کمپونیٹس کو روز اور کالمس کی فارم میں ڈالتے ہیں اپنے جو ہمارا فریم ہے اس کو ایک گریڈ کے طور پہ دیکھتے ہیں جس میں روز اور کالمس بنے ہوتے ہیں اور ان روز اور کالمس میں ہم اپنے کمپونیٹس ڈالتے جاتے ہیں جو گریڈ لے آؤٹ کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ سارے کمپونیٹس کا سائز اس میں ایکول ہوتا ہے so grid layout splits a panel into grid with given number of rows and column شروع میں جب آپ گریڈ لے آؤٹ کا بناتے ہیں گریڈ لے آؤٹ مینیجر کا کنسٹرکٹر کال کرتے ہیں تو آپ اس کو روز اینڈ کالمس بتا دیتے ہیں places components into the grid cells ویٹ سیلس کے اندر کمپوننٹس کو پلیس کرتے ہوئے پہلے روز کو فل کرتا ہے پھر اس کے بعد رو وائز فلنگ کرتا ہے سو رو ون سب سے پہلے کمپلیٹلی فل ہوگی پھر رو ٹو فل ہوگی پھر رو تھری فل ہوگی forces the size of each component to occupy the whole cell یعنی کہ سارا پورا سیل آکوپائی کرتا ہے کمپوننٹ اور کیونکہ سارے سیلس کا سائز آلموسٹ سیم ہوتا ہے تو سارے کمپونیٹس کا سائز بھی سیم ہو جاتا ہے allows additional spacing between cells اگر آپ کمپونیٹس کے بیچ میں اسپیس دکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی پروویژن اس میں اویلیبل ہے یہاں پہ ہم جو اپنی لے آؤٹ سیٹ کر رہے ہیں C dot set layout وہ ہم نے new grid layout set کی ہے اور اس میں 3.2 کوما ٹو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس تین روز ہوں گی اور دو کالمس ہوں گے اس کے بعد ہم نے اپنے بٹنس بنائے ہیں B one B two B three B four B five اور ان بٹنس کو ہم نے اپنی لے آؤٹ کے اندر ایڈ کر دیا ہے C dot add B one C dot add B two تو پہلے رو ون فیل ہوگی بی ون جو ہے وہ row number one column number one میں جائے گا بی ٹو جو ہے وہ row number one column two میں جائے گا B three row number two column one میں اینڈ سو آن اور ان سارے کمپوننٹس کا سائز ایکول ہے آپ جو سائٹ پہ اس کے ڈیمانسٹریشن دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے یہ سارے بٹنز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر ہم ان بٹنس میں اسپیس دینا چاہتے ہیں جیسے کہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہے تو new grid layout three comma two کے بعد آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کتنی ہاریزونٹل اور کتنی ورٹیکل اسپیس ہو اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اس طرح کی کچھ پریزنٹیشن نظر آئے گی گریڈ اور فلو لے آؤٹ ہم نے دیکھی گریڈ لے آؤٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ سارے کمپوننٹس کا سائز اکول ہو جاتا ہے روز اور کالمس میں ہم کمپوننٹس ایڈ کرتے ہیں فلو لے آؤٹ میں جس ترتیب سے کمپوننٹس ایڈ کرتے چلے جائیں ویسے ہی کمپوننٹس آ جاتے ہیں آپ ہینڈ آؤٹس میں کوڈ ساتھ ساتھ فالو کریں آؤٹ پٹس بھی وہاں پہ دی ہوئی ہیں تیسری جو ہمارے پاس ایک لے آؤٹ مینیجر ہے that is border layout border layout کے اندر ہم کرتے کیا ہیں کہ اپنے پورے فریم کو پانچ ریجنس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور اس ریجن کے اندر اپنے کمپوننٹس کو پلیس کرتے ہیں so border layout divides the area into five regions which are north west centre east and south and it adds a component to the specified region forces is a size of each component to occupy the whole region جتنا بھی ریجن کا سائز ہوگا کمپوننٹ کا سائز اتنا ہی کر دے گا اسکرین پہ اس وقت جو آپ کوڈ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے اپنے کنٹینر کی لے آؤٹ سیٹ کی ہے بارڈر لے آؤٹ بارڈر لے آؤٹ کے اندر ہم نے پھر پانچ بٹنس بنائے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو گریڈ لے آؤٹ کے اندر ایک سیل ہوتا ہے یا بارڈر لے آؤٹ کے اندر ایک ریجن ہوتی ہے ہر ریجن یا ہر سیل کے اندر ایٹ موسٹ ایک کمپوننٹ آپ ڈال سکتے ہیں تو اگر کسی ریجن کے اندر آپ نے ملٹیپل کمپونیٹس ڈالنے ہیں تو کیا کریں گے اس کی بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ پانچ بٹنس بنا دیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پانچ ریجنس ہیں اور اس دفعہ آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ جب ہم کنٹینر میں چیزیں ایڈ کر رہے ہیں تو ہم ساتھ ریجن بھی اسپیسیفائی کر رہے ہیں تو جب آپ نے بٹن بی ون ایڈ کیا c dot add b one we have specified border layout dot north اس کو بارڈر لے آؤٹ کے نارتھ میں ڈالو c dot add b two border layout dot south اس کو ساؤتھ میں ڈالو c dot add b three border layout dot east اس کو ایسٹ میں ڈالو نیکسٹ کو بی فور کو ویسٹ میں اور بی فائیو کو سینٹر میں ڈال دیا یہ ساری چیزیں جب ہم کر کے اپنے چلائیں گے اس کو پروگرام کو تو آؤٹ پٹ جو آئے گی وہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس different layout border layout کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہاں پہ معلوم کچھ اس طرح سے ہوتا ہوگا کہ شاید ان انڈیویجول لے آؤٹس کے ساتھ آپ کوئی بھی ایک میننگ فل ٹائپ کی چیز نہ بنا سکے ایسا ہوتا نہیں ہے ڈفرینٹ لے آؤٹ کے کامبینیشنس کے ساتھ ہم ہر وہ طرح کی لے آؤٹ بنا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں ابھی ہم اینڈ میں ایک ایگزامپل بھی کر کے دیکھیں گے ان ڈفرینٹ لے آؤٹ کا کامبینیشن یوز کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ چاہیں جس کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا تو آپ اپنے لے آؤٹ کا جو ہے اس کو نل بھی سیٹ کرتے کر سکتے ہیں تو اس طرح کی لے آؤٹ میں ہوتا یہ ہے کہ لے آؤٹ مینیجر کوئی نہیں ہوتا وہ آپ کی لے آؤٹ کو جو ہوتا ہے کوئی لے آؤٹ کو فورس نہیں کرتا آپ جس پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں جس پوزیشن پہ بٹن پلیس کرنا چاہتے ہیں ٹیکس فیلڈ پلیس کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے بٹن ٹیکس فیلڈ وغیرہ ایگزیکٹ پوزیشن پہ ایگزیکٹ کوڈینیٹ پہ پلیس کر سکتے ہیں جب یہ آپ لے آؤٹ دیکھ چکے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی ہم نے کنٹینر کی بات کی تو ہر یہ جو کنٹینر ڈفرینٹ ٹائپ کے کنٹینرس ہیں ہمارے پاس کئی ٹائپ کے کنٹینرز ہوتے ہیں جیسے جے فریم ایک کنٹینر ہے کنٹینر میں نے کہا ہر ایسا کمپوننٹ کنٹینر بھی ایک کمپوننٹ ہوتا ہے کنٹینر لیکن ایسا کمپوننٹ ہے جس کے اندر اور کمپوننٹ کو ایڈ کیا جا سکتا ہے سو ابھی آپ نے کنٹینر کی جو ایگزامپل دیکھی وہ آپ آپ نے ایک تو کنٹینر خود دیکھا جو کہ ہم نے جس میں کانٹینٹ پین لیا تھا پھر جے فریم ایک کنٹینر ہے جے پینل ایک کنٹینر ہے اس طرح کے اور کئی کنٹینرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کنٹینرز کی ڈیفالٹ لے آؤٹ بھی ہوتی ہے جیسے کنٹینر جو کلاس ہے اس کی default layout border layout ہے پینل جو کلاس ہے اس کی ڈیفالٹ لے آؤٹ فلو لے آؤٹ ہے تو یہ فلو یہ ڈیفالٹ لے آؤٹس بھی ان کی ہوتی ہیں لیکن آپ اپنی مرضی کی لے آؤٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں ابھی ابھی میں نے نام لیا ایک کنٹینر کا جس کو میں نے کہا جے پینل یہ جے پینل جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی کام کی چیز ہے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے میں نے بھی آپ سے جب لے آؤٹ مینیجرس ڈسکس کر رہا تھا تو ایک بات کہی تھی کہ ایک ریجن یا ایک سیل کے اندر آپ صرف ایک کمپوننٹ ڈال سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس بارڈر کا سینٹر ہے تو سینٹر میں میں صرف ایک بٹن لگا سکتا ہوں کیا کروں کہ اگر میں نے وہاں پہ آٹھ نو دس بٹن لگانے ہیں یا زیادہ کمپوننٹس لگانے ہیں تو اب مجھے وہاں پہ کچھ نیا کام کرنا پڑے گا وہ نیا کام کیا ہے اس کیس میں جے پینل ہماری ہیلپ کرتا ہے اگزامپل دے کے میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں آپ سپوز کریں گے آپ کے پاس چھت ہے اور چھت کے اوپر آپ کے پاس ایک کیل ہے جہاں پہ آپ نے دو ٹیوب لائٹس لگانی ہے آپ کیا کریں گے کیل ایک ہے اور ایک ٹیوب لائٹ وہاں پہ لگ سکتی ہے دو ٹیوب لائٹس کیسے لگائیں یا دیوار پہ ایک آپ دو تصویریں لگانا چاہتے ہیں لیکن کوئی کیل ایک لگا وہاں پہ کیا کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک پینل لے لیں اس میں دونوں تصویریں لگا دیں اس کو سے سے کیل لگا دیں یا چھت پہ ایک پینل لگا دیں اور اس میں دونوں ٹیوب لائٹس فکس کر دیں تو پینل جو آپ نے دیوار پہ لگایا یا چھت پہ لگایا یہ ایک ایسا کمپوننٹ تھا جس میں ملٹیپل چیزیں جا سکتی تھیں ابھی جو میں نے آپ کے سامنے اگزامپل ڈسکس کی اسی کو میں exactly میپ کر سکتا ہوں جیو آئی پہ بھی سینٹر پھر میں نے کہا کہ بارڈر لے آؤٹ میں centre yes grid layout میں ایکسل کے اندر ایک کمپوننٹ ڈال سکتا ہے اور میں چاہتا ہوں ایک سے زیادہ ڈال لیں تو جیسے سینٹر کے اندر میرے پاس ایک بٹن ڈال سکتا تھا اب اگر میں آٹھ نو بٹنس ڈالنا چاہوں تو کیا کروں سینٹر میں مجھے ایک ایسا کمپوننٹ لگانا چاہیے اس کا مطلب ہے جو کہ فردر اپنے اندر دوسرے کمپوننٹس کو رکھ سکے تو کیا کریں گے کہ سینٹر کے اندر ایک کنٹینر لگا دیں گے کنٹینر اٹ سیلف ایک کمپوننٹ ہے ایک جے پینل لگا دیں گے اور اس پینل کے اندر فردر ہم اس کی لے آؤٹ سیٹ کر کے کمپونیٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس چیز کی ذرا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ کیسے ڈفرینٹ لے آؤٹس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کیا جا سکتا ہے اور کیسے یہ جو پینل والی چیز میں نے ڈسکس کی اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم آپ کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اب ہمارے سامنے ایک اگزامپل جی او آئی ایک ہم نے کیلکولیٹر کی اگزامپل یہاں پہ لی ہے اس کیلکولیٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ بٹنس ہیں سکسٹین کے قریب بٹنس ہیں ہمارے پاس اور ان بٹنس کے ٹاپ کے اوپر ایک ٹیکسٹ فیلڈ لگی ہوئی ہے باٹم پہ ایک لیبل ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے مائی کیلکولیٹر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جی او آئی بنائیں اس جی او آئی کو بنانے کے لیے ذرا سوچیں کہ لے آؤٹ کون سی استعمال کی جا سکتی ہے کیا فلو لے آؤٹ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ فلو لے آؤٹ استعمال کریں گے تو جیسے آپ اس فریم کو بڑا کریں گے یہ سارے کے سارے کمپوننٹس پھیل جائیں گے ٹاپ رو میں آ جائیں گے اس کے علاوہ یہ بٹنس کا سائز بھی ایک جتنا رکھنا پاسبل نہیں ہوگا کیا ہم یہاں پہ گریڈ لے آؤٹ سیٹ کر سکتے ہیں گریڈ لے آؤٹ کی پرابلم یہ ہے کہ گریڈ لے آؤٹ میں ہر بٹن جو ہے وہ ایکول سائز کا نظر آتا ہے اور جبکہ اوپر اگر آپ ٹیکس فیل دیکھیں اور نیچے لیبل دیکھیں تو ان کا سائز وہ نہیں ہے جو کہ ہمارے بٹنس کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم گریڈ لے آؤٹ بھی استعمال نہیں کر سکتے جو لے آؤٹ یہاں پہ ہم یوز کریں گے وہ ہے بارڈر لے آؤٹ بارڈر لے آؤٹ کو ہم ڈفرینٹ ریجنس اس کی اس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ اور سینٹر اگر آپ کسی ریجن میں کمپوننٹ ایڈ نہیں کرتے تو وہ ریجن وہاں پہ آپ کو یہاں پہ ایلیمنیٹ ہو جائے گی نظر نہیں آئے گی میں بارڈر لے آؤٹ کو سامنے رکھوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کس ریجن میں کیا ایڈ کرنا پڑے گا بارڈر لے آؤٹ کی جو ٹاپ ریجن ہوتی ہے نارتھ وہاں پہ میں اپنی ٹیکسٹ فیلڈ انٹر کر دوں گا ٹیکسٹ فیلڈ ایڈ کر دوں گا جو بارڈر لے آؤٹ کی ساؤتھ ریجن ہے وہاں پہ میں اپنا لیبل ایڈ کر سکتا ہوں اور بٹنس جو ہیں وہ سارے کے سارے سینٹرز میں آ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہر ریجن میں ایٹ میکس آپ ایک کمپوننٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ سینٹر میں دیکھیں ہمارے پاس سکسٹین بٹنس ہیں یا اب آپ کام کیسے کریں گے یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کی تھی کہ اگر آپ سینٹر میں ایک سے زیادہ کمپونیٹس لگانا چاہتے ہیں تو سینٹر میں ایک ایسا کمپونیٹ لگا دیں جو کہ زیادہ کمپونیٹس کو اپنے اندر رکھ سکتا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سینٹر کے اندر ایک پینل لگا دیتے ہیں کیونکہ پینل بھی ایک کنٹینر ہے تو اس پینل کی لے آؤٹ سیٹ کر کے کیونکہ بٹنس کا سائز ایکول ہے سینٹر میں جو پینل لگائیں گے اس پینل کی لے آؤٹ ہم گریڈ سیٹ کر دیں گے اور اس گریڈ کے اندر یہ بٹنس ڈال دیں گے اور اپنے پینل کو اپنے اوور آل فریم کے سینٹر میں رکھ دیں گے تو یہ لے آؤٹس کا کمبینیشن جو ہے اور یہ پینل کا یوز جو ہے یہ ہمیں یہاں پہ اس کیلکولیٹر کو بنانے میں ہیلپ کرے گا اس کو ذرا کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیا ہوا ہے ٹاپ پہ وہی ہمارا جو اسٹیپ ون ہے کہ ہم نے اپنے پیکیجز امپورٹ کر لیے اے ڈبلو ٹی اور سوئنگ دونوں پیکج امپورٹ کر لیے سوئنگ کے پیکج میں سے ہم اپنے کمپوننٹس لیتے ہیں جیسے کہ یہ فریم ہے یہ بٹن ہے یہ ٹیکس فیلڈ ہیں اور اے ڈبلیو ٹی کے پیکج میں ہماری لے آؤٹس مینیجرس وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں اپنی کلاس ہم نے بنائی public class calculator G U I اور اس کلاس کے اندر ہم نے اپنے سارے کے سارے بٹنس ڈکلیئر کر دیے ہیں یہاں پہ ہم نے زیرو ٹو نائن جو بٹنس ہیں وہ نمبرس کو ڈینوٹ کرنے کے لیے رکھے ہیں اور باقی plus minus b multiply b point b equal b clear button یہ وہ ہیں جو کہ ہمیں یہ فنکشنس پرووائڈ کریں گے اس کے ساتھ ہم ایک پینل بنا لیتے ہیں یہ وہ پینل جو کہ ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا یہ وہ پینل ہوگا جس میں ان سارے بٹنس کو ہم رکھیں گے ایک ہم اپنی ٹیکس فیلڈ بنا لیتے ہیں اور ایک ہم اپنا لیبل بنا لیتے ہیں اس لیبل کو ہم اپنے باٹم پہ یعنی کہ ساؤتھ ریجن میں ایڈ کریں گے ڈکلیریشن ہوگی امپورٹ ہو گیا نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں اپنے سارے کے سارے جو کمپونیٹس ہیں ان کو کریٹ کر لیتے ہیں پچھلی دفعہ جو ہم نے ایگزامپل دی تھی اس میں ہم نے فریم پہلے کریٹ کیا تھا یہاں پہ بھی ہم نے دیکھیں کہ فریم پہلے کریٹ کیا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کریشن کس آرڈر میں کریں آپ چاہیں تو آپ سارے بٹنس پہلے کریٹ کریں اور بعد میں فریم کریٹ کر لیں چاہے تو فریم پہلے کریٹ کر لیں بٹن بعد میں کریٹ کر لیں ہاویور ایڈیشن میں ایڈیشن سے پہلے کنٹینر میں ایڈیشن سے پہلے یہ کریٹ ہو جانا چاہیے سو so, یہاں پہ ہم نے ایک فریم کیلکولیٹ کیا جو کہ جے فریم ہے ایف کیلک اس کو نام دے دیا اور اپنے نائن بٹنز اور plus minus multiply point والے بٹنس بھی ہم نے یہاں پہ کریٹ کر دیے ہیں بٹنس کریٹ کرنے کے بعد ہم اپنا لیبل اور ٹیکسٹ فیلڈ کو کریٹ کر لیتے ہیں ٹیکسٹ فیلڈ میں ہم اپنے کیلکولیٹر کے فنکشنس پرفارم کریں گے جو بھی نمبرس وغیرہ وہ یہاں پہ آئیں گے اور لیبل ہمارا جو اینڈ میں ڈسپلے ہو رہا تھا یہ بٹنس آپ نے کریٹ کیے ٹیکس فیلڈ کریٹ کی لیبل کریٹ کیا اب ایک اور جو ہم نے پینل بنایا تھا وہ پینل بھی کریٹ کر لیتے ہیں پینل کی لے آؤٹ جو ہے اس کو ہم نے گریڈ رکھا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ پینل میں ساری چیزیں سارے بٹنس ایکول سائز کے تھے اور ٹوٹل سکسٹین بٹنس تھے تو آپ دیکھیں کہ جب آپ پینل کی لے آؤٹ سیٹ کریں پینل کا جب آپ کنسٹرکٹر کال کرتے ہیں آپ وہاں پہ بھی اس کی لے آؤٹ سیٹ کر سکتے ہیں یا بعد میں p buttons dot set layout کے میتھڈ کے تھرو بھی اس کی لے آؤٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے کنسٹرکٹر جب کال کر رہے ہیں اسی وقت اس کی لے آؤٹ سیٹ کر دی ہے اور گریڈ لے آؤٹ سیٹ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ جی اس میں فور روز ہوں گی اور فور کالمس ہوں گے تو پینل بنانے کے بعد ہم نے اپنے سارے بٹنس اس پینل میں ڈال دیے ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پہ آپ فریم پہلے بنا لیں فریم کا کانٹینٹ پین پہلے گیٹ کر لیں بیسک چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو یوز کرنا ہے اس سے پہلے اس کی کریشن ہونی چاہیے یہ بیسک پرنسپل ہے ادروائز آپ کو نل پوائنٹر ایکسیپشن آئے گی سو so, ہم نے بٹنس بنائے اور پینل بنایا اور پینل کی لے آؤٹ گریڈ سیٹ کر کے یہ سارے بٹنس اس پینل کے اندر لے گئے یاد رہے کہ یہ پینل جو ہے یہ ہم اپنے اوور آل فریم کے سینٹر میں لگائیں گے اپنے اوور آل فریم کی لے آؤٹ جو ہم سیٹ کریں گے وہ بارڈر ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے کیلکولیٹر کی تین ریجن تھی ٹاپ ریجن میں ٹیکسٹ فیل تھی سینٹر والی ریجن میں پینل لگا ہوا تھا جس میں سارے بٹنس تھے اور ساؤتھ ریجن میں ہمارے پاس لیبل تھا تو ابھی تک ہم نے کیا یہ ہے کہ بٹنس بنا لیے ہیں اور بٹنس کو پینل میں ڈال دیا یہ پینل ہمارے اوور آل فریم کے سینٹر میں لگے گا لیبل ہمارے اوور آل فریم کے ساؤتھ میں لگے گی اور ٹیکس فیلڈ ہمارے اوور آل فریم کے لگے گی نارتھ میں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اب نیکسٹ اسٹیج پہ ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ہم نے اب جیو آئی کریشن کے اسٹیپس میں دیکھا تھا کہ فریم کے اندر چیزیں ڈالتے ہیں فریم کے دو پارٹس تھے ایک اس کا کمپوننٹ ایریا اور ایک system area component area get کرنے کا جو ہمارا طریقہ تھا وہ یہ تھا فریم کا نام F calc dot get content pane اس کو ایک کنٹینر میں ہم لے لیتے تھے اور اس کنٹینر کی لے آؤٹ ہم نے بارڈر سیٹ کر دی کیونکہ ہمارے اوور آل جو فریم کی لے آؤٹ ہے وہ بارڈر ہے اس میں سے ہم اس بارڈر میں سے ہم تین ریجن استعمال کریں گے دو ریجن استعمال نہیں کریں گے اب یہاں تک ہمارے پاس جو ہے بٹنس بنا لیے ہیں بٹنس ہم نے پینل میں ایڈ کر دیے ہیں اور ہم نے فریم کا کانٹینٹ پین لے کے اس کی لے آؤٹ بھی سیٹ کر دی ہے نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کرتے یہ ہے کہ اس کنٹینر کے اندر جو اپنے فریم سے لیا ہے اس کے اندر اپنی چیزیں ڈالتے ہیں جیسا میں نے ڈسکس کیا کہ کنٹینر کے نارتھ میں ڈلے گی ٹیکس فیلڈ تو ہم نے کون ڈاٹ ایڈ کے اندر جو ٹی ایف آنسر والی فیلڈ تھی وہ اس کی نارتھ میں ایڈ کی ہے اسی طرح کنٹینر کے ساؤتھ میں ہم نے وہ کیلکولیٹر والا لیبل مائی کیلکولیٹر والا لیبل ایڈ کیا ہے اور کنٹینر کے سینٹر میں ہم نے اپنا پینل ایڈ کر دیا ہے جس میں سارے بٹنس لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم اپنے کنٹینر کا سائز سیٹ کرتے ہیں اور اس کنٹینر کو ویزیبل کر دیتے ہیں یہ کام جب ہم کر لیں گے تو ہمارا جی او آئی کا میتھڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس میتھڈ کو ہم کنسٹرکٹر میں سے کال کر لیتے ہیں اور جیسے پیچھے کیا تھا کہ اس کلاس کا آبجیکٹ بنا لیتے ہیں جب اس کلاس کا آبجیکٹ بنا کے آپ چلائیں گے تو آپ کو وہ کیلکولیٹر نظر آئے گا جو کہ ہمارے پاس پہلے تھا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ڈفرینٹ لے آؤٹ کا کامبینیشن یوز کیا ہے اور ان لے آؤٹ کے کامبینیشن کو ہم نے اپنے کامبینیشن کے ساتھ ہم نے پینل بھی استعمال کیا اور ایک اس کے ساتھ اپنے کیلکولیٹر بنایا یہ کیلکولیٹر اور بہت سارے اس طرح کے دوسرے جو آپ جی یو آئیز ہیں وہ بنا سکتے ہیں آپ کو ہم نے ہینڈ آؤٹس میں ایڈریس بک کا ایک کوڈ ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے ہینڈ آؤٹس کے اندر ہم نے کہا تھا ہم نے دیا ہوا ہے کہ ایک ایگزامپل اس کی فگر بنائی ہوئی ہے کہ یہ آپ نے بنانی ہے تو آپ as a practice as a homework کریں یہ کہ نیکسٹ لیکچر سے پہلے اس ایڈریس بک کے لیے ایک جی او آئی بنائیں ابھی تک ہمارے یہ جی او آئی ورک نہیں کر رہی یہ اس کے کوئی ایونٹس نہیں جنریٹ کر رہی یا کوئی کام نہیں کر رہی بٹن آپ پریس کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایونٹ ہینڈلنگ بھی دیکھیں گے سوئنگ جو ہے اس سے پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سوئنگ خالی اس طرح کے کمپوننٹس پرووائڈ نہیں کرتا سوئنگ میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں جس کے لیے میں آپ کو بار بار انکریج کر رہا ہوں کہ آپ ڈاکیومنٹیشن اپنی دیکھیں بہت سارے کمپوننٹس ہیں اسکرین پہ اس میں سے کچھ نظر آ رہے ہوں گے کہ چیک باکسز آپ یوز کر سکتے ہیں آپ ریڈیو بٹنز یوز کر سکتے ہیں آپ ٹیکسٹ ایریا یوز کر سکتے ہیں ایک اور آپ کو کمپوننٹ نظر آ رہا ہے فائل چوزر جس طرح سے آپ جا کے سیو ایز جب کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس نظر آتا ہے یا جب آپ فائل اوپن کرنے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈائلاگ باکس نظر آتا ہے یہ سارے کمپوننٹس آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح اس میں بہت سارے ڈفرینٹ کنٹینرس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس فریم ہے ایپلیٹ ہے جن پہ بات ہوگی ڈائلگ ہے جس میں آپ اپنی چیزوں کو دکھا سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس اور ٹائپ کے کنٹینرس ہیں جیسے ٹول بار ہے ہمارے پاس ٹیبڈ پین ہے اسکرال پین ہے پینل ہے یہ سارے کنٹینرز اویلیبل ہیں تو سوئنگ جو ہے it gives uh it provides very rich set of components and we can use a lot of these components in different G U I application جن کو آپ بنا سکتے ہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں ویب پیس کا کیا کام ہے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ کمپوننٹس میں سے بہت سارے کمپوننٹس ہم ایپلٹس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں گیون کہ ہمارا جو براؤزر ہے وہ کس طرح کی جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے جی او آئی کی کریشن دیکھی بیسک اسٹیپس دیکھے امید ہے کہ آپ کو کافی اس میں سے چیزیں پتہ چلی ہوں گی ہینڈ آؤٹس پہ اپنے ساتھ ہینڈ آؤٹس اپنے ساتھ رکھا کرے ہمارے کوڈ کو ساتھ ساتھ فالو کیا کریں جو کوشچنز ہوں ڈو آسکس اور اس پہ اس کو پریکٹس کریں جو ہم نے ایڈریس بک اور ڈفرینٹ ڈیوائس آئیز ہیں ان کو بنا کے دیکھیں نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کے ایونٹ ہینڈل کرنا بھی دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر کی طرف تھوڑا سا میں انڈیکیشن دیتا چلوں کہ ہمارا کیا ہوگا کہ ابھی جو بٹنس ہمارے ہیں وہ یا فریم جو ہے وہ ایونٹس جنریٹ تو کر رہے ہیں ان ایونٹ کو کوئی نہیں کر کرا ون پریس کرتے ہیں تو ون کہیں لکھا نظر نہیں آتا تو یہ ایونٹ ہینڈلنگ جو ہے یہ انٹرفیسز کے تھرو کی جاتی ہے کچھ اور اڈیپٹر کلاسز ہیں ان کے تھرو کی جاتی ہے اور تھوڑا سا ایک سمجھنے میں انیشیلی تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ پروسیس لگتا ہے تو نیکسٹ لیکچر سے پہلے ایک دفعہ انٹرفیسز ریوائز کرتے آئیے گا جی او آئی بھی دیکھتے آئیے گا ہم اس میں دیکھیں گے کہ جی او آئی کے بٹنس کو چیزوں کو کیسے آپریٹو کر سکتے ہیں جلد آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی